بسنی کے باغ جن کا ودا رحمن نے اپنی بندوہے سے غیب میں کیا بے شک اس کا ودا انی والا ہے